اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اللہ نے نہ اتارا ہو بلکہ یہ وہی کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں اور اللہ نے جو باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے